جب تک آدمی کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اپرچونیٹی اسے دکھائی نہ دے تب تک کس میں رہتا ہے وہ نگیٹیوٹی میں رہتا ہے فیس میں رہتا ہے کچھ لڑنے پھرنے میں رہتا ہے چھجلاہٹ میں رہتا ہے اس کو اپرچونیٹی دکھا دیجیے وہی آدمی جو ہیرو بن جائے گا یہ پرانی دلی میں ایک قصہ ایسا نے بتایا ایک آدمی دادا گیری کرتا تھا اس کے پاس کوئی انکم نہیں تھی تو لوگ ڈرا دھمکا کر کچھ پیسہ وصول کرتا تھا تو ایک سمجھدار آدمی تھے انہوں نے کہا بھائی اس کو دکان کرا دو تو کچھ ایک دکان لیا ایک کچھ پیسہ لگایا اور ایک دکان کھول کر وہاں بٹھا دیا اس کو کاربن لوہے کی دکان تھی یعنی دکان دیتی ہوئے اور پیسہ لگا کر سامان رکھ دیا بیچنے کے لیے اب وہاں بٹھا دیا اس کو اس کے ساتھ دادا گیری ختم ہو گئی اس آدمی کی دادا گیری ختم ہو گئی کیوں اب پیسہ آ رہا ہے بیٹھے بٹھائے لوگ گاہک آ رہے ہیں سامان خرید رہے ہیں